کربلا میں بنی ہاشم شہزادوں کے دن شادی کے دن تھے ماؤں کو ارمان تھا کہ وہ دولہا بنے شادی ہو اور ان کے سروں پر سہرے بندھے حضرت علی اکبر حضرت قاسم اور محمد سبھی کے دن دولہا بننے کے تھے ماؤں کے ارمان سیروں کے ارمان قدیم شاعروں نے بھی منقبت میں بہت سے سہرے لکھے اور نئے شعرا بھی ان شہزادوں کے سہرے لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانی جذبات کا تقاضا ہے کہ ہم عقیدتاً ان کو جب خراج پیش کریں تو پیغام کی صورت میں ان کے سہرے بھی لکھے جائیں جس طرح حضرت علی اکبر کا سہرا مظہر آبدی نے لکھا ہے جو بہت ہی خوبصورت سیرا ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں عرفان حیدر نے اسے پیش کیا ہے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے جس میں صحرا جس میں صحرا اکبر کا سنایا جائے ایک قصیدہ کوئی کو ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی کو ایسا بھی بنایا جائے کھل اٹھا فرتے مسرت سے نبی کا چہرہ دیکھ کر سہرا پکار اٹھے علی و زہرا چاند سے چہرے چاند سے چہرہ اکبر کو چھپایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے خلد سے آئی ہے ہورے جو سجا کر مہندی من کبت پڑھتی ہے دولہا کے لگا کر مہندی ہائے منظر ہائے منظر ابو طالب کو دکھایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے انبیاء آئے ہیں دولہا کے براتی بن کر اولیاء آئے ہیں شادی میں سوالی بن کر حسن اکبر کا حسن اکبر کا ذرا صدقہ نکالا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے خزر لوگوں پہ چھڑاتے ہیں ادھر آب حیات اور لب حضرت آدم پہ سجی ہے سلوات اب محمد کا محمد کا ماما بھی منگایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے یہ خوشی پہلے نہیں دیکھی رخ زہرا پر مسکرائے ہی نہیں تھے کبھی ایسے حیدر تصور کو اس تصور کو بھی کرتاس پلایا جائے ایک قصیدہ کوئی کو ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کو ایسا بھی بنایا جائے حلتا اور مزمل کو بری میں رکھ دو کل کفا ہو کہ وہ کوثر ہو بری میں رکھ دو سارے مہمانوں کو سارے مہمانوں کو کوثر ہی پلایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے شرف چاہیے ہو یہ شرف چاہیے مال کے فردوس سے بری جب بھی میلاد ہو اکبر کی ولادت کا کہیں اس میں عرفان کو اس میں عرفان کو مظہر کو بلایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے ایک قصیدہ کوئی ایسا بھی بنایا جائے